حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخد کے روز شہید ہو گئے ان کے پاس ایک ہی سفید و دھاری دار اونی چادر تھی ہم جب اس سے ان کا سر ڈھانپتے تو ان کے پاؤں نکل آتے اور جب پاؤں ڈھانپتے تو ان کا سر ننگا ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے ان کا سر ڈھانپ دو اور قدموں پر تھوڑی سی ازخیر گھاس ڈال دو سننے ابوتابود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پچپن